سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے پاس رات گزاری اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری انہی کے گھر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور چمڑے کے ایک تکیے پر سر رکھا اور سو گئے اس تکیے میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے میں آیا اور اس کے کنارے پر سر رکھ کر سو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ابھی تو رات کا بڑا حصہ باقی ہے اس لیے آپ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کرتے کرتے سو گئے پھر آپ بیدار ہوئے یہ نصف یا دو تہائی رات گزر جانے کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے قضائے حاجت کی پھر لکڑیوں پر لٹکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف آئے اس میں پانی تھا آپ نے تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک پہ پانی چڑھایا تین مرتبہ چہرہ دھویا اور تین تین مرتبہ بازو دھوئے اور اپنے سر اور کانوں کا مساح کیا پھر پاؤں بھی تین تین بار دھوئے پھر اپنی جائے نماز کی طرف آ گئے میں بھی اٹھا اور ایسے ہی کیا جیسے آپ نے کیا تھا پھر میں آ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں رسول اللہ کچھ دیر تو ٹھہرے رہے لیکن جب آپ نے جان لیا کہ میں بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ موڑ کر میرا کان پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سمجھا کہ ابھی تک رات باقی ہے دو رکتیں پڑھتے رہے پھر جب سمجھا کہ فجر قریب آ چکی ہے تو اٹھ کر چھ رکعت ادا کیں اور ساتواں وطر پڑھا پھر جب فجر روشن ہوئی تو اٹھ کر دو رکتیں پڑھی پھر اپنے پہلو پر سو گئے حتیٰ کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو نماز فجر کی اطلاع دی آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز ادا کی لیکن پانی کو تو چھوا تک نہیں یہ سن کر اکرما نے سعید بن جبیر سے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے سونے کے بعد وضو نہیں کیا لیکن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار اللہ کی قسم میں نے یہی بات سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا رہنے دو اس بات کو یہ رخصت نہ تیرے لیے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کے لیے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کیونکہ آپ کی حفاظت کی جاتی تھی حدیث نمبر اکیس سو اکتالیس مسنت احمد